سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں ان پر رات کو بارش نازل کروں گا ان کے لیے دن کو سورج طلوع کروں گا اور ان کو گرش کی آواز نہیں سناؤں گا پھر آپ نے فرمایا بے شک اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اس کی اچھی عبادت میں سے ہے رسول اللہ نے مزید فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو کسی نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو حدیث نمبر انتیس سو پچیس مسنط احمد